ایک شیخ کے دو مرید تھے ایک اس بات کا قائل تھا کہ دلیل میں یہ کہتا تھا کہ بیدار رہنے اور جاگنے میں اعمال ہوتے ہیں اور دوسرا اس بات کا قائل تھا کہ زیادہ سونا بہتر ہے دلیل میں یہ ارشاد فرماتے تھے جناب کہ جاگنے میں گناہ ہوتے ہیں سونے میں گناہوں ہوتے ہیں دیتا ہے اختلاف ہوا تو یہ طے کیا انہوں نے کہ شیخ کے پاس گئے جا کر ان سے صورت حال بہن کی ایک نے کہا کہ میں اس کا قائل ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ جاگنا بہتر اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ سونا بہتر پر بھی جی کوئی خاص کیفیت تھی جو اس کا فائل تھا کہ جاگنا بہتر ہے اس کو کہا کہ تمہارا زندہ رہنا بہتر ہے اور جو سونے کو بہتر کرتا ہے اس کو تمہارا چلے جانا بہتر ہے حضرت مولانا شاہ وسی اللہ علیہ اور دیکھا ہم نے کہ کسی کو بلوایا اور اس کو رہا تو بہت چھوٹے تھے گرانی ہوتی ہے تو مولانا عبد الرحمان جانی صاحب دن کہنے لگے مجھ سے کہ حضرت خفا کیوں ہوتے ہیں اتنے اس پر میں نے کہا کہ نیند جو ہے وہ غفلت کا اعلیٰ ترین فرض ہے اعلیٰ درجے کی غفلت ہے نیند نیند سے آگے اور کیا غفلت تو وہ خانقاہ جو ہے وہ تیفظ اور بیداری کے لیے اور جہاں تیفظ اور بیداری نہ ہو خانقاہ ہے تو وہ خموخواہ ہے رہنے کے لیے ایک بزرگ تھے برسہ برس تک وہ سوئے نہیں اس جو مجبوری کی آنکھ لگی ہو کبھی نمک کا پانی ڈال کے آنکھ میں آنکھیں سور کر ایک زمانے تک پھر سوئے تو خواب میں ہفتہ الگ بھی ہفتہ الگ تو عرض کیا کہ پروردگار عالم میں آپ کو بیداری میں تلاش کرتا تھا اور پایا تو نیند کی حالت تو ادھر ادھر سے بتلایا گیا کہ یہ بیداری ہی کا اثر ہے یہ جاگنے ہی کا اثر ہے کہ نیند میں زیارت کی اور ایک وجہ نیند میں زیارت کی بھی ہے کہ نیند میں آدمی جو ہے وہ اپنے کو کھو دیتا ہے اپنے کو لیے ہوئے نہیں رہتا بلکہ اسے اپنی خبر نہیں تو نیند کی حالت فنا کے مشابہ ہے اور آدمی جب فنا اختیار کرے گا تو ذات باقی کی زیارت ہوگی مگر وہ زیارت نہیں ہو سکتی دنیا میں جو مومنین کو جنت میں ہوگی وہاں کی نوعیت اور ہوگی اور اس عالم میں تعالی شانوں کی مثال ہوتی ہے مسل ہوتی ہے جیسے فرمایا کہ وہ رح المسلحال ہے کیا فرمایا کہ نور ہی کب مصباح تو حق تعالیٰ کی مثال تو نہیں ہے مثل ہے اس میں کچھ میں گفتگو ہے مشارف کی نو مشارف تو غرض یہ کہ جاگنا بھی نعمت ہے اور کھونا بھی نعمت ہے صحیح مسلم شریف کی جلد ثانی میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے انی احتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی کہ میں اپنے سونے میں اور نیند میں وہی ثواب سمجھتا ہوں جو جاگنے میں کہ سوتا ہوں اس لیے تاکہ کاہلی قسل ذوق دور ہو اور بدن تازہ ہو جائے دماغ فریش ہو جائے اور مستعد ہو کر نشاط کے ساتھ حق تعالیٰ کے عبادت میں لگوں تو وہ یہ سونا بھی جاگنے کے لیے مفید اور معی ہے کا ذریعہ تو جس طرح جاگنا عبادت ہے اللہ کے لیے اسی طرح سونا بھی عبادت ہے اسی لیے والا سامی رحمت اللہ علیہ حرواط تھے کہ میں اپنے سر پہ تیل لگاتا ہوں مالش کرواتا ہوں تو نیت یہ کرتا ہوں کہ دماغ ہفتہ کی دی ہوئی ایک مشین ہے اور یہ مشین جو آپ کو استعمال کریے تو اس میں جنس ڈالنا اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے تو دماغ خدا کی دی مشین ہے امانت ہے ہمارے پاس اور اس کی حفاظت ہماری ذمے ہے اور اب تحقیق ڈاکٹروں کی ہے کہ دماغ سے تیل نکلتا ہے تو وہ جتنا بھی نکلتا ہو مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تیل استعمال فرماتے ہاں پر اور وفا اور وفا میں حافظ اتنے جوزی نے لکھا ہے کہ وہ کپڑا ایسا تھا جیسے مثل متنوع تیل کا کپڑا اس طرح اس کے لیے مستقل ایک کپڑا تھا آپ معلوم وہاں کے سر میں تیل استعمال کرنا چاہیے اس لیے کہ پیغمبر کے فیل سے زیادہ کسی حکیم اور فلسفی اور ڈاکٹر کا فون نہیں میں ہو اور یہ انگریزوں کو مالش کا شاید احساس ہے علم نہیں یہ خشکی کے عالم میں پڑے رہتے ہیں بیچارے ٹیبلٹ کھا کھا کے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تیل جو ہے وہ اندر تک نہیں پہنچتا اس لیے کہ بیچ میں پارٹیشن ہے جا بون ہڈی اور بھی کچھ پردے ہیں تو میں نے اپنے حکیم صاحب سے پوچھا مرحوم سے کہ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ تیل اندر نہیں جاتا اور میں بلا کرنے جایا مگر اس کے اثرات پہنچتے ہیں اور دلیل میں بات پیش کی کہ پتھر ہوتا ہے یشپ کو سنگ یشپ کہتے ہیں پتھر ہوتا ہے کپڑوں اس کو اگر گلے میں لٹکائیں تو قلب کی جو حرکت ہوتی ہے خفقان کہتے ہیں خاص قسم کی بیماری ہے قلب کی اس بیماری کے لیے وہ مفید ہے تو اس کے لٹکانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ قلبوں کو فائدہ ہوتا ہے حالانکہ پتھر اندر نہیں پہنچتا تو سر پر مالش کے نتیجے میں چاہے تیل کے اندر پہنچنے کا ڈاکٹروں کو احساس نہ ہو مگر نفے خالی نہیں اس لیے تجربہ کی یہ کہ بارش ہوتی ہے تو تھراوٹ آ جاتی ہے خاص طور سے ہم لوگوں کو تجربہ ہے دماغ میں کام کرنے والوں کو اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے بارش اگر ہو جائے سب تو اس لیے جتنے بھی علماء ہیں یا بڑے حضرات تھے ان کا بھی معمول یہ رہا ہے کہ وہ مالش کروایا کرتے تھے حضرت مولانا شاہ رسی اللہ خیال رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر روزانہ ساڑھے پانچ گھنٹے بارش ہوتی تھی تین تین گھنٹے تو بندے نے بھی کی ہے اور بہت آہستہ آہستہ چمیلی اچھا جی کا تیل ہوتا تھا تو ذکر کی گرمی تھی بہت ذکر اللہ کی بڑی گرمی ہوتی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ایک شرابی کو شراب کی وجہ سے جو حرارت ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ ذکر کی حرارت ہوتی ہے اور بعض دفعہ تو امراض کا باعث بن جاتی ہے بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے کوئی وارد ہو کوئی کیفیت پتنی پڑ جاتی ہے شکل ہوتی ہے تو غرض یہ کہ جاگنا جیسے عبادت ہے سونا بھی عبادت اس لیے ایک بات کام کی یاد رکھیں کہ نیت اور استحدار جو ہے وہ بڑی عجیب چیز ہے جو لوگ بزرگ ہوتے ہیں وہ اور عام انسانوں میں بعض دفعہ زیادہ فرق نہیں ہوتا کچھ تو ایسے بزرگ ہوتے ہیں جو نفلی عبادت بہت کرتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی بزرگ ہیں جو نفلی عبادت زیادہ نہیں کرتے مگر ہر امر میں دھیان یہ ہوتا ہے کہ خدا کی نافرمانی نہ ہو اس کی فرما برداری ہو کوشش کرتے ہیں کہ سنت کے موافق ہو اللہ کے لیے اور اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ دیکھو دو آدمی ہیں ایک صاحب معرفت ہے اور ایک صاحب معرفت نہیں ہے اب دو کھانے بیٹھے ہیں کھاتے ہوئے ایک تو ظاہر ہے اس نے جو ہے نہ سنت کا لحاظ کیا نہ ہاتھ دھوئے بسم اللہ پڑی اور نہ کچھ فکر ہے نہ کچھ غور ہے نہ کچھ معرفت ہے اور دوسرا اس کے ساتھ بیٹھا ہے وہ ہاتھ بھی دھوتا ہے بسم اللہ بھی پڑھتا ہے پھر یہ بھی سوچتا ہے کہ ادھر سے مسلسل گناہ نافرمانی اور ادھر سے اتنی دم بدم عنایتیں اور کرم ہفتہ یہاں کی تو حضرت جنید فرماتے ہیں کہ حیا پیدا ہوتی ہے خدا کے انعامات اور احسانات کے سوچنے اور اپنی کوتاہیوں کے سوچنے تو ادھر سے تو انعامات ہیں اور ادھر سے تو وہ کھاتے اور جب آدمی یہ سوچے کہ اس کا اتنا بڑا کرم ہے اور میں ایسا گناگار ہوں حکم نہیں مانتا یہ دو سوچ جب جمع ہوگی تو اس کے شرم و حیا کی کیفیت پیدا ہوگی تو دل اور ٹوٹے گا دل اور جھکے گا اس میں ایک انکسار پیدا ہوا تو کھا تو رہا ہے وہ کھانا مگر یہ کھانا اس کی روحانی ترقی کا باعث ہو جائے گا تو جو لوگ ارباب معرفت ہوتے ہیں ان کے ہر عمل میں ترقی کی شکل پیدا ہو جاتی ہے وہ اس دن جاتے ہیں تو اسی نیت سے کہ طبیعت فارغ ہو جائے گی تو دل جمعی کے ساتھ خدا کی عبادت ہوگی تو بیت الخلا جانا بھی عبادت ان کے لیے بن جائے گا تو ہر عمر میں نیت کی وجہ سے عبادت کی شان پیدا ہو جاتی اور نیت انقلابی چیز ریولیشن کر دیتی ہے انقلاب نماز پڑھتا ہے آدمی اتنا بڑا عمل اور دکھاوے کی نیت ہے تو وہی عمل معافیت اور گناہ بن جائے گا اور جھوٹ آدمی اس لیے بولے کہ دو آدمیوں کی لڑائی ختم ہو جائے اور آپس میں اصلاح ہو جائے تو حدیث میں جھوٹ کی اجازت ہے تو وہی جھوٹ نیکی بن جائے گا اس کے لیے مثلا دو آدمی میں بنتی نہیں ہے اس سے کہا کہ وہ تو آپ سے ملنا چاہتا ہے اور اس سے بھی جا کے کہا کہ وہ تو آپ کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی ڈھیلا اور یہ بھی ڈھیلا تو جوڑ پیدا ہو جائے گا آج کل تو پیٹرول چھڑکا جاتا ہے بیچ میں کہ اصلاح ذات البین کے لیے تو چھوٹ جیسا عمل بھی تعداد بن سکتا ہے اچھی نیت پر اور نماز جیسی عبادت بھی معاشیت بن جاتی ہے بری نیت پر اور وہاں کے ہینڈل جو ہے وہ اندر ہے کیا اسکرین بولتے ہیں وہ اندر ہے اسی کی وجہ سے امال کے ویل جو ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوتے رہتے تو اساسی چیز اور بنیادی چیز نیت تو اگر سوتے یہ نیت کر لیں اس میں بھی اجر ثواب اور بعض عارفین جو لکھتے ہیں کہ سونے میں سونے کی چار قسمیں ہیں حدیث میں شرح کی ہیں ایک تو چت لیٹنا ایک اوندا لیٹنا ایک رائٹ سائڈ پہ دہنی کروٹ اور ایک بائیں سائڈ پر بائیں جانی یعنی۔ تو چت لیٹنا ارباب عبرت کا سونا ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان دیکھ رہے ہیں تارے دیکھ رہے ہیں اس میں سوچ رہے ہیں اور بائیں جانب لیٹنا یہ ارباب استراحت ہے پھر نیند گہری آتی ہے اس لیے کہ قلب بائیں جانب اور کروٹ بھی بائیں جانب تو دونوں طرف جو ہے اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ قلب کو سکون زیادہ ملتا ہے تو نیند میں گہرائی کی کیفیت ہوتی ہے یہ ارباب استراحت ارباب یعنی راحت والوں فائدہ یعنی آرام حاصل کرنے والوں کو یہ ارباب کو لفظ بھی پریشانی کے باعث ہوگا اور ایک ہے جانی کروٹ پہ سونا تو قلب جو ہے بائیں طرف سے وہ معلق رہتا ہے لہٰذا نیند میں وہ گہراؤ نہیں پیدا ہوتا اس لیے بیدار ہونے کے قریب ہے وہ تو یہ ارباب عبادت کا سونا ہے تو دہنی طرف ارباب عبادت جو عبادت کرنے والے بائیں طرف جو راحت حاصل کرنے والے اور چت لیٹنا یہ ارباب عبرت کا ہے اور لیٹ ہے یہ ارباب غفلت یا بغاوت کا لیٹنا ہے کہ اس کو حق تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کہ آدمی اونا لیتے فطرت کے خلاف کیفیت اور امام مالک کا رجحان تو یہ ہے کہ لیٹتے وقت قبل رو لیٹے آدمی اور دعا پڑھ لیں بس یہ کافی ہے پھر بعد میں چاہے ادھر ادھر ہو جائے لیکن یہ کہ ابتدا یہ ہونی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے کبھی یہ حصہ کبھی یہ حصہ رخسار کے نیچے ہوتا ہے عارفین لکھتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر آدمی سوتا ہے تو صورت محمد بن جاتی ہے اس لیے کہ سر نیند کے مشابہ ہوتا ہے اور یہ حصہ ہا کے مشابہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ادھر کا حصہ جو ہے پھر میم اور یہ دال کی شکل ہو جاتی پیر اور میں نے غور کیا تو سجدے کی حالت بھی ایسی ہے کہ سجدے میں کوئی اور اس کو ذرا جو لڑکا دے تو محمد بن جائے گا اس لیے کہ میم اور یہ بالکل وہی شکل ہے بھائی نہیں اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے بڑی محبوبیت عطا فرمائی بہت زیادہ تو اگر وہ حیات بن جائے گی تو بہت ممکن ہے کہ وہ حیات اس کے نجات کا ذریعہ بن جائے جیسے موسا علیہ السلام کے مقابلے میں جو ساحلین تھے جادوگر تو ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے لباس کہنا تھا صالحین تھا تو توبہ کی توفیق ہو گئی ایک تھے ڈابیل کے رہنے والے تھے وہ جب جماعت میں جائیں تو جہاں جاتے تھے وہ علیہ السلام کو پیچھا چھوڑتے اب کوئی اشارہ بھی کرے کہ تم اس میں نہ ذرا ختم کرو بند کرو مگر وہ نہیں بند کرتے تھے بلکہ خفا ہو جاتے وہ یہ کہتے تھے کہ چھڑ چکا ہے علیہ السلام کا قصہ جب تک فرون غرق نہیں ہوگا قصہ بند نہیں ہوگا اب چاہے لوگ نیند میں غرق ہوں لیکن ہو اب جو ہے وہ جا جاتے تو مثال اسلام کا قصہ چھوڑتے تو خیر یہ کہ حضرت مواد ابن جبل کا ارشاد سنا رہا تھا میں صحیح مسلم جلد ثانی میں ہے کہ امنی آخت سے نو مسی کما آخت سے ہوں جاگنے میں جو ثواب سمجھتا ہوں وہی سونے کے اندر بھی اس لیے کہ وہ تازہ دم ہونے کا سبب ہے اور دماغ اور میدے کو انسانی صحت میں بڑا دخل ہے حدیث میں فرمایا گیا لا تفریح کا سنو نیند میں کوئی تنگی نہیں ہے نیند لگی رہ گئی تو اس صورت میں کوئی پکڑ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے حتیٰ کہ آدمی سوتا رہ گیا نماز چھوٹ جائے تب بھی پکڑ نہیں ہے مگر اس میں ذرا تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی سویا ہے اور اس نیت سے کہ مجھے فجر پڑنی کسی سے کہہ بھی دیا فجر پڑنے کا اہتمام بھی ہے یا الارام مثلاً اس نے لگا دی اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ اٹھ کر وہ جو ہے پھر سو جائے تو کوششیں کی اب لگی رہ گئی نیند اس صورت میں پکڑنے اور نہ جان بوجھ کے بہت دیر سے یا پہلے سے ارادہ ہے کہ سوتا رہوں گا یہاں کھلنے کے بعد پھر جو کروٹ لی تو پھر ہو تو وہ ساری شکلیں تو خیر گرفت کی ہیں لیکن اگر لگی رہ گئی آنکھ تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ آدمی کی پکڑ نہیں ہوتی نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے اور کچھ اصحاب بھی تھے تو آنکھ لگ گئی فجر کی نماز فوت ہو گئی اور حضرت بلال سے کہا تھا کہ ہماری نگرانی کرنا اکلا لنا یا بلال تو حضرت بلال نے شکل یہ اختیار کے لیے اونٹنی تھی اس کا کجاوا تھا اس کو ٹیک لگا کے مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھے کہ صبح شادی آپ کو جگاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر کے تکان اور رقیب شب میں آپ لیتے تھے اور آنکھ لگی رہ گئی حضرت بلال کی بھی آنکھ لگی رہ گئی نبی یہ اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال کیا ہوا تو فرمایا کہ اللہ کے رسول جو ذات سبب بن گئی آپ کی نیند کا وہی میرے لیے یعنی اسی نے گویا مجھ پر کر دی اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ نماز جو خزاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی ذات ہے گرامی جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں یا قضا جن کی نماز قضا ہوتی ہے وہ اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے اپنے عمل کے لیے بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو قضا ہوئی ہے وہ ایک نماز امت کی لاکھوں کروڑوں نماز سے بہتر ہے جو قضا ہوئی اس لیے کہ امت کو قضا نماز کے احکام معلوم ہوئے اور پیغمبر کی ذات پر چیزیں گزاری جاتی ہیں ہاں جو چیزیں پیغمبر کے مناسب نہیں ہیں جیسے اس روز میں نے کہا تھا کہ پیغمبر چوری نہیں کر سکتا جنا نہیں کر سکتا کہ پریکٹیکل عملی طور پر حدود ان پہ جاری ہو اور نمونہ بن جائے ایسا نہیں ہے لیکن جو چیزیں نبوت کے خلاف نہیں اب جیسے نیند لگ جانا ہے نبوت کے خلاف نہیں اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنا معائنہ ہے ولا و قلبی کہ آنکھیں تو میری سوچتی ہے دل نہیں سوتا جب دل آپ کا جاگتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ جاگے کیوں نہیں تو اس کا ایک جواب تو یہ کہ آئین اس وقت میں پر بھی نیند تاری ہو گئی مگر یہ جواب کمزور ہے دوسرا جواب ہے کہ قلب کا تعلق اس عالم سے ہے اور سورج کے دیکھنے کا تعلق ان آنکھوں سے اور آنکھیں کی دم اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہو سکا وہ کوئی شاعر تھے تو انہوں نے عجیب نقشہ کھینچا کہنے لگے ہم سوئے تھے تو ہمارے محبوب ہم کو اٹھانے آئے اور وہ ایسے تھے کہ سورج کی طرح خوبصورت تھے تو اب جب انہوں نے اٹھایا نماز فجر کے لیے تو بڑی کشمکش ہو گئی اس لیے کہ سوتے رہتے تو سورج نکلتا نماز چلی جاتی اور جب انہوں نے اٹھایا تو سورج دیکھا تو بھی نماز خدا ہو گئی تو بڑی کشمکش میں پڑے کہ سوچتے تب بھی نماز گئی تھی اور تمہارے اٹھانے پر بھی نماز چلی گئی اس لیے کہ آنکھ کھلی تو سامنے سورج موجود تھا تو وہ تعریف کر رہے شاعرانہ انداز تو غرض یہ کہ بعضوں کے لیے سونا جو ہے وہ مفید اور بعضوں کے لیے جاگنا مفید ہے اور وہی اعتبار سے کہ اگر بیٹھ کر شپ کرے اور غیبتیں ہو رہی برائیاں ہو رہی ہے تو سو جانا بہتر ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو عمل میں مشغول ہے تو اس کے لیے جاگنا بہتر ہے تو احوال جیسے ہوں گے اور معاملات اور اعمال اس اعتبار سے حکم لگایا جائے گا اسی لیے بزرگ تھے سوئے تو نیند میں تجلی ہوئی اس کے بعد ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو خادم سے کہتے بلاؤ سے کیا تاکہ سو جائیں ممکن ہے تجلی ہو جائے تو وہ اس درجے کے لوگ تو ہم لوگوں کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے جائیں کہ لاؤ سے کیا سو جائیں یہ کہ ہم لوگوں کو کسی کو منڈک دکھتا ہے تو بلی دکھ رہی ہے شیر دکھتا ہے تو کوئی میں گر رہے ہیں دوڑا رہا ہے بھاگو دوڑو پٹا پٹا یہی ہے تو ان لوگوں کی بات بڑی ہوتی ہے جن کے حالات یہ ہوتے ہیں ہمارا نیند بڑی نعمت مگر عجیب بات ہے کہ نیند جہنم میں بھی نہیں ہوگی اور جنت میں بھی نہیں ہوگی جہنم میں اس لیے نہیں ہوگی کہ نیند سے ملتا ہے آرام اور وہاں پر آرام ہوگا نہیں اور جنت میں اس لیے نہیں ہوگی کہ نیند تکان کو دور کرنے کے لیے اور جنتیوں کو تکان ہوگی نہیں ہر وقت فریش ہر وقت تازہ دم ہوگی اور پھر یہ بھی ہے کہ جتنی دیر اگر وہ سوئے تو اتنی دیر خدا جانے کتنی نعمتوں کے استعمال سے محروم رہیں گے اور رحمت کا تقاضا ہے کہ ہر وقت نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں تو نوم جو ہے وہ در حقیقت موت کی چھوٹی بہن ہے اور جنت میں موت ہوگی نہیں اسی لیے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں تو حضرت جہیٰ علیہ السلام ایک ندا دی جائے گی جس میں یہ ہوگا کہ جنت کی جنت کے کناروں اور جہنمی جہنم کے کنارے پہ آ جائے گا اور جو گار نکلنے والے وہ نکل چکے ہوں گے اس کے بعد ہیں اور موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا لیمپ کیا بولتے ہیں دمبے کی شکل میں لایا جائے گا ہوتا ہے خاص ذرا ہوتی اور اس کو حضرت یاہیا علیہ السلام ذبح فرمائیں اور یاہیا کے نام میں حیات ہے اور وہی زیادہ مناسب ہے موت کو ذبح کرنے کے لیے تو وہ ذبح فرمائے گا اب جنتی جنت میں ہمیشہ موت نہیں آئے گی جہنمی جہنم میں ہمیشہ تو اہل جہنم کو اتنا غم ہوگا اس سے کہ اگر موت ہوتی تو اس خبر کو سن کے انتقال ہو جائے اور جنتیوں کو خوشی اتنی ہوگی کہ موت ہوتی تو خوشی کے بارے انتقال ہو جاتا ہوں اور وہ دمبا در حقیقت ایسا ہوگا کہ اس پہ دو قسم کی دھاریاں ہوگی سفید بھی اور سیاہ بھی تو سفید تو حیات کی طرف اشارہ ہے اور سیاہ موت کی طرف تو وہ لایا جائے گا وہ اس وقت زندہ ہے سفید کا اثر ہے اور پھر دعا کر دیا جائے گا وہ سیاہی کے آثار ہے وہ آدم کی طرف رخصت ہو جائے گا تو علیہ السلام دمبے کی شکل میں موت کو ذبح کریں گے اسی لیے خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ دمبے سے مقابلہ ہو گیا ہے اور وہ غالب آ گیا تو سمجھ لو پاسپورٹ مل گئے جانے کے دن آئے تھے اور گھوڑے کو اگر دیکھے تو چونکہ جبرئیل امین گھوڑے پہ تشریف لائے تھے تو وہ حیات سے عبارت ہے یعنی گھوڑے کو دیکھنا زندگی اور حیات کی علامت ہے بہت مبارک علامت ہے کیونکہ روح الامین ہے جبرئیل امین اور وہ اس پر سوار ہوئے تھے تو دمبے کا دیکھنا موت سے عبادت ہے موت کی طرف اشارہ ہے اگر اس پر غالب آ گیا تو سمجھو ابھی موت نہیں آئے گی اور اس نے اگر ٹکر ماری ہے تو آ بنے گی اور گھوڑا دیکھنا بہت مبارک ہے حدیث میں بھی کہ ان الخیر الخیر قیامہ کہ گھوڑے کی پیشانی سے خیر باندھ دی گئی اتنا بڑا بابرکت تو غرض یہ کہ نیند ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت نیند بہت آتی ہے دعا کیجیے کہ کم ہو جائے پر میں وقوف خدا کی نعمت کا شکر ادا کرتے جن کو نہیں آتی ان سے پوچھ کے نیند کا نعمت ہے انگریزوں کو آپ دیکھیے کہ دماغ کا سارا گریف ختم کر دیتے ہیں یا شکر کر کے اب وہ بیٹھے رہتے ہیں وقوف کی طرح خوشتے ہوئے نیند ہی نہیں آتی مالش کا فائل نہیں ہے وہ ٹیبلٹ کھا کھا کے ویسے اندر چوپٹ ہو جاتا ہے بالکل تو نیند بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کھانا ہضم ہوتا ہے اور فرحتیں ہوتی ہے توانائی ہوتی ہے نئی زندگی نصیب ہو جاتی ہے اس لیے نیند جو ہے وہ آدمی کو مستم پوری کر لے جن کی اچھا ایک عجیب یہ ہے کہ صحت کا بگاڑ شروع ہوتا ہے تو حکمہ کا کہنا یہ ہے کہ نیند میں اختلال پیدا ہوتا یعنی نیند کے نظام میں گڑبڑی شروع ہو تو سمجھو اچھی علامت نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے نیند آدمی کی ہو جائے تو بڑا فرق پڑتا ہے بہت ہی زیادہ جو ہے پیڑ پر ہوتا ہے تو بہرحال بعضوں کے لیے جاگنا مفید اور بعدوں کے لیے سونا مفید حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا نام خط آیا کہ حضرت میں جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو نیند آتی ہے فرمایا تکیہ لگا کے سو جائے گا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو یہی فرمایا کہ نیند کا کوئی علاج نہیں سو جاؤ حضرت ہمیں اللہ علیہ نے بھی یہی بتایا پھر ایک اور آیا ایک ذاکر کا فرمایا کہ جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو نیند آتی ہے فرمایا کہ کالی مرچی آتی ہے وہ چبایا جو گیا جو کاہلی کی وجہ سے ہے تو اس کا تو علاج بتایا اور جو مجبوری کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے اجازت دے دی کہ آدمی سو جاتی یہ نیند کے غلبے پر نیند سے متعلق تقریب ہوئی ہے کیا کام ہے بار سونے میں بھی عبادتی پہلو خاص ہو تو وہ سونا بھی ہے بڑی بات بہت اچھی بات ہے اللہ پاک حقیقی راحت نصیب فرمائے حقیقی بیداری نصیب فرمائے کچھ بننے کی توفیق توقع